سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں ہوتی حدیث نمبر چودہ سو مسند احمد